ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اور بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو اے نبی خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر رب کو گواہ کرتے جاتے ہیں حالانکہ در اصل وہ زبردست جھگڑالو ہے اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند رکھتے ہیں اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمدہ کر دیتے ہیں ایسے کو جہنمی کافی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے منافقوں کا طریق کار اور ان کی نشانیاں سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اخنس ابن شریق ثقافی کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ منافق شخص تھا ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطل میں مخالف تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی برائیاں بیان کی تھیں جو رجیع میں شہید کیے گئے تھے تو ان شہدا کی تعریف میں میں یشری نفس ابتغاء امردات اللہ والی یہی آیت اتری اور منافقین کی مذمت کے بارے میں میں یوجب کا والی آیت نازل ہوئی بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے تمام منافقوں کے بارے میں پہلی اور دوسری آیت ہے اور تمام مؤمنوں کی تعریف کے بارے میں تیسری آیت ہے قطادہ رحمہ اللہ وغیرہ کا قول یہی ہے اور یہی صحیح ہے بکالی رحمہ اللہ جو تورات و انجیل کے بھی عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں مرقوم ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں لیکن دل ایلوے مصبر سے زیادہ کڑوے ہیں لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ مجھ پر جرت کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے بازیاں کرتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے محمد ابن کعب القرضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کا وصف قرآن میں بھی موجود ہے پڑھیے آیت و من یوجوبوں کا فی الحیات دنیا سعید رحمہ اللہ نے بھی جب یہ بات اور کتابوں کے حوالے سے بیان کی تو محمد ابن کعب القرضی رحمہ اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ قرآن میں بھی ہے اور اسی آیت کی تلاوت کی تھی سعید رحمہ اللہ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا سنیے یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے گو کسی کے بارے میں ہی ہو لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہوتی ہے ابن محسن رحمہ اللہ کی قراءت میں یشحد اللہ ہے معنی یہ ہوں گے کہ گو وہ اپنی زبان سے کچھ ہی کہے لیکن اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ادا جا عقل منافقون آخر یعنی منافق اے نبی جب آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں رب تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن رب کی گواہی ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں لیکن جمہور کی قرآت یو شہید اللہ ہے تو معنی یہ ہوئے کہ لوگوں کے سامنے تو یہ اپنی خباست کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ان کے دل کا کفر و نفاق ظاہر ہے جیسے اور جگہ ہے من اللہ یعنی یہ منافق لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے ہوتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور ان کے سامنے قسمیں کھا کر باور کراتے ہیں کہ جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے صحیح معنی آیت کے یہی ہیں کہ عبد الرحمن بن زید اور مجاہد رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے ابن جری رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں آیت میں الد الخسام کے معنی لغت میں ہیں سخت ٹیڑھا جیسے اور جگہ ہے وہ تن در ہی قوم الدہ یعنی اے نبی آپ کو ہم نے نبی بنا کر ایسی قوم کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ اس ٹیڑھی سخت قوم کو ڈرا دیں یعنی اپنی قوم مشرقین مکہ قریش اور دیگر عرب یہی حالت منافق کی ہے کہ وہ اپنی حاجت میں جھوٹ بولتا ہے اور حق سے ہٹ جاتا ہے سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے اور افطرا اور بہتان بازی کرتا اور گالیاں بکتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے بے وفائی کرے جب جھگڑا کرے گالیاں بکے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو اس کی کئی ایک سندیں ہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ برے اقوال والا ہے اسی طرح افعال بھی اس کے بدترین ہیں قول تو یہ ہے لیکن فعل اس کے سراسر خلاف ہے عقیدہ بالکل فاسد ہے سعا سے مراد یہاں قصد ہے جیسے اور جگہ ہے ثم ادبر یسعا اور فرمان ہے فسعو الى ذکر اللہ یعنی جمعہ کی نماز کا قصد و ارادہ کرو یہاں سعا کے معنی دوڑنے کے نہیں کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر جانا ممنوع ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں بھی ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون و وقار کے ساتھ آؤ غرض یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا کھیتی باڑی زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے یہ بھی معنی مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہیں کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہوں ناپسند کرتے ہیں ان بد کرداروں کو جب واز و تذکیر کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ اور بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر اور آمدہ ہو جاتے ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ عیدات اللہ علیہ بیناتوفی وجوہ الدین کا المن کر یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جھپٹتے ہیں سنو اس سے بڑھ کر سنو کافروں کے لیے ہمارا فرمان جہنم کا ہے جو بدترین جگہ ہے یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے یعنی سزا میں اور وہ بدترین اوڑنا بچھونا ہے مؤمن کی شان منافقوں کی مضموم خصلتیں بیان فرما کر اب مؤمنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں یہ آیت سہیب ابن سینان رومی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی یہ مکے میں مسلمان ہوئے تھے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے آپ نے سب مال چھوڑ دیا اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا اور آپ نے ہجرت کی جس پر یہ آیت اتری عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے حرا تک آئی اور مبارکبادیاں دیں کہ آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا بڑے نفع کی تجارت کی آپ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے آخر بتاؤ تو صحیح کہ یہ مبارک بادیاں کیا ہیں ان بزرگوں نے فرمایا آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی یہی خوشخبری سنائی قریش نے صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جب آپ مکے میں آئے تھے تو آپ کے پاس مال نہ تھا یہ سب مال یہیں کمایا ہے اب اس مال کو لے کر ہم جانے تمہیں نہ دیں گے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ مال کو چھوڑا اور دین لے کر خدمت رسول میں حاضر ہو گئے ایک روایت میں یہ بھی ہے جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے ان کو گھیر لیا آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال لیے اور فرمایا اے مکے والو تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا اس کے بعد تلوار سے میں تم سے لڑوں گا اور اس میں بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو پھر جو چاہو کر لو اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ ورنہ سنو میں تمہیں اپنا تمام مال دے دیتا ہوں یہ سب لے لو اور مجھے جانے دو چنانچہ وہ مال لینے پر رضامند ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی رسول اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعے وہی یہ آیت نازل ہو چکی تھی آپ کو دیکھ کر رسول اللہ نے مبارکباد دی یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت عام ہے ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں ہے جیسے اور جگہ ہے ان اللہ من المؤمنین الجنہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور ان کے بدلے جنت دے دی ہے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ تورات و انجیل اور قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچے عہد والا اور کون ہوگا تم اے ایمان دارو اس خرید و فروخت اور عدل بدلے سے خوش ہو جاؤ یہی بڑی کامیابی ہے ہشام عامر رضی اللہ عنہ نے جب کفار کی دونوں صفوں میں گھس کر ان پر ایک و تنہا بے پناہ حملہ کر دیا تو بعض لوگوں نے اسے خلاف شرع سمجھا لیکن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ نے ان کی تردید کی اور اسی آیت میں یشری کی تلاوت کر کے سنا دی